لیے لائق و زبا ہے جو سمپور جگت کا سوامی ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے میں اس کی تعریف اس کے عطا کردہ احسانات کے مطابق نہیں کر سکتا صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں الحمد للہ العالمین دو میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ روئے زمین پر جتنا سمندر کا پانی ہے اس پانی کے قطرات سے بھی زیادہ اور وہ زمین پر جتنے بھی بالو اور ریت ہے ان کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو امام الانبیاء تھے جو ساری انبیاء کے امام تھے اور ساری دنیا کے لوگوں کے یعنی کائنات کے تمام چیزوں کے وہ امام تھے یعنی امام کائنات تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار لاہ تو ان پر ہمیشہ ہمیش درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرمان اللہ صلی علی محمد ولا آل محمد کما صلی تعلیبراہیم ابراہیم عل آل ان کا حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعلی ابراہیم ولا آل ابراہیم ان حمید مجید دوستو اور بزرگوں سب سے پہلے ایما کی سرزمین پر جب پروگرام ہوا تو اس میں میں نے جو بات رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری دعوت کسی شخصیت کی دعوت نہیں ہے ہماری دعوت کسی بزرگ کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے ہماری دعوت صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے کی دعوت ہے بات صرف اتنی تھی میں نے جو کہا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ دنیا کے تمام مسلک والے اپنے اپنے بزرگ کی طرف بلاتے ہیں اگر ہم بھی اپنے بزرگ کی طرف بلائیں تو ہم میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا مثلا میں نے کہا تھا کہ بڑے پیار سے بڑی محبت سے ایک ہنفی سے پوچھو کہ میں ہنفی بننا چاہتا ہوں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے تو جواب ملے گا آپ کو اگر ہنفی بننا ہے تو میرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کریے آپ حنفی بن جائیں گے پھر ان سے سوال کیجیے آپ کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو آپ صرف اپنے امام کی تقلید کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں چاروں کی کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے تو پھر آپ کو جواب ملے گا نہیں نہیں برحق تو چاروں ہیں سچے تو چاروں ہیں لیکن میرے امام مسلک میں اگر آنا چاہتے ہو تو تقلید میرے ہی بڑے کی کرنا پڑے گی برحق تو چاروں ہیں چاروں صحیح ہیں لیکن میرے مسلک میں آنا ہے اگر حنفی کہلانا ہے تو بات میرے بڑے کی ماننا پڑے گی تب آپ بنیں گے حنفی یعنی عزت تو چاروں کی کرو لیکن بات میرے بڑے کی مانو شافعی بھی یہی کہے گا کہ برحق تو چاروں ہیں لیکن شافعی بننا چاہتے ہو تو بات میرے بڑے کی مانو مالکی بننا چاہتے ہو تو وہ بھی کہے گا کہ برحق تو چاروں ہیں لیکن بات میرے بڑے کی مانو تو مالکی بن جاؤ گے ہمبلی سے کہو وہ کہے گا برحق تو چاروں ہیں عزت تو ہم چاروں کی کرتے ہیں لیکن اگر ہمبلی کہلانا چاہتے ہو تو پھر بات میرے بڑے کی مانو تو تم ہم بن جاؤ گے بریلوی بننا ہے تو وہ کہے گا کہ سارے بزرگ اپنی جگہ پر برحق تھے لیکن اگر بریلوی بننا ہے تو پھر احمد رضا خان صاحب کی مرید بن جاؤ آپ بریلوی بن جاؤ گے ایک شیعہ سے کہو میں شیعہ بننا چاہتا ہوں وہ کہے گا سارے بزرگوں کا احترام عزت اپنی جگہ پر ہے لیکن شیعہ بننا چاہتے ہو تو بات میرے بڑے کی مانو پوچھو تیرا بڑا کان کہے گا امام جعفر صادق کی بات مانو تم شیعہ بن جاؤ گے میں نے کہا کہ تم سب نے اور دنیا میں جتنے بھی مسلک والے ہیں سب نے کہا میرے بڑے کی طرف آ جاؤ اگر میرا بننا ہے تو میرے بڑے کی مانو اگر ہنفی کہلانا ہے تو میرے بڑے کی مانو شاپئی کہلانا عزت سب کی کرو لیکن بات میرے بڑے کی مانو اور یارو تمہیں قسم ہے کہ تم سب مل کر مجھ سے پوچھو کہ اہل حدیث بننا چاہتا ہوں تم اپنے بڑے کا نام بتاؤ تو میں یہ کہوں گا کہ میرا تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے اور بڑا ہے تو وہ ہے جس کو عرش والے نے بڑا بنا کر بھیجا ہے میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث بننا ہو تو ثنا اللہ کو مت مانو علامہ تیمیہ کو مت مانو یا پھر علامہ شوقانی کو مت مانو اور جتنے بھی تم نے ہماری کتابوں کے حوالے دیے ہیں ہمارے امام گنائے ہیں ان تمام کو مت مانو اگر ماننا ہے تو صرف قرآن کو مان لو مستفی کے فرمان کو مان لو تم اہل حدیث بن جاؤ گے بس اتنی سی بات تھی کہنے لگا کہ وہ تو تقریر بھی مت سنو ایسی تقریر جس میں رسول کی توہین یعنی یہ رسول کی توہین ہے تم رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈلواؤ تو توہین نہیں اشاد اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو اور غلامی غیر کی کرو تو یہ توہین نہیں اور ہم اشد اللہ الہ الا اللہ کی طرف بلا کر یہ کہ اسی کلمے کی تم پاسداری کرو اسی کلمے کے اوپر تم عمل کرو تو پھر ہم بہت بڑے مجرم ہو گئے ہمارے اتنے بڑے مجرم ہو گئے کہ ہماری تقریریں سننے پر بھی طلاقیں پڑ جاتی ہیں ہم اتنے بڑے مجرم ہو گئے بس اتنی سی بات تھی ہائے ہائے اور ہماری بدقسمتی کا کیا کہنا اسی مؤما کی سرزمین پر مولانا جرجیس نے نہیں بلکہ مولوی جرجیس نے تقریر میں کہا تھا کہ ہاں ہم تمہاری گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دے پائیں گے جس طریقے سے تم مجھے بلاتے ہو اس طریقے سے میں تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہہ پاؤں گا ہم تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے پائیں گے اور اگر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا کہ تم مجھے بزدل کہو گے اور اگر اسی کا نام بزدلی ہے کہ گالی کا جواب ہم گالی سے نہ دیں ہیں اگر اسی کو بزدلی کہتے ہیں تو جا میں بھی بزدل میرا نبی بھی بزدل اور صحابہ بھی بزدل اگر میرے نبی بزدل نہ ہوتے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ گئے ہوتے اس لیے بزدل تھے کیونکہ اللہ کے نبی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے اگر اسی کا نام بزدلی ہے تو یہ بزدلی میرے اندر ہے یہ بزدلی میرے نبی کے اندر بھی تھی اس یہ بات میں نے کہی صاحب جو چار کان لگائے بیٹھے تھے ان کی سمجھ میں آیا کہ مولوی جرجیس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی بزدل تھے غور کیجیے الفاظ کیا ہائے ہائے مفتی صاحب کو کوئی بدلا دے کہ جب مولوی جرجیس جو بائیس سال کا لونڈا چھوکرا ہے اور بقول تمہارے نکالا ہوا ہے اسکول سے جب تم ایک بائیس سالہ لڑکے کی بات نہیں سمجھ سکتے ہو اس کی بات کو سمجھنے کے لیے تمہیں کیسٹ کا اور دوسرے لوگوں کا سہارا کی ضرورت پڑتی ہے تو تم امام اعظم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کی باتیں سمجھ پاؤ گے یارو جب بائیس سال کے لڑکے کی تم بات نہیں سمجھ پاتے ہو اس کی بات تو تمہارے ذہن میں نہیں اترتی اور نہیں بیٹھتی ہے اس کی بات نہیں سمجھ پاتے ہو تم امام اعظم ابو ہنیپر رحمت اللہ علیہ کی فکر سمجھو گے ان کی ہدایہ سمجھو گے ان کی لکھی ہوئی کتاب الاثار وہ بھی لکھی ہوئی نہیں بلکہ منصوب ہے صاحب بولے کہ سب سے پہلے امام ابو ہنیپر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی پہلی کتاب لکھی کتاب الاثار میں پوچھتا ہوں کہ جب سب سے پہلے کتاب کتاب الاثار لکھی تو تمہارے یہاں سب سے بڑی مقدس اور معتبر کتاب ہدایہ کیوں مانی جاتی ہے کتاب الاثار کو کیوں نہیں مانا مانا جاتا ہے پوچھو تو کوئی ان سے سوال تو کرے میرے دوست اور بزرگوں ذرا غور کیجیے بائیس سال لڑکے کی بات کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہے تو تم اپنے امام اعظم ابو حنیف پر رحمت اللہ علیہ کی بات کیسے سمجھو گی مسئلہ یاد رکھنا مسئلہ یاد رکھنا میں نے کل کہا تھا کہ آج تھوڑی سی بات بتاؤں گا پوسٹ مارٹم کا نمبر کل رہے گا میں نے کہا تھا لیکن آج میں پھر کہہ دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ شاید یہ مرض ہومیوپیتھک دوا سے اب سدھرنے والا نہیں کیونکہ وہ ہمارے اگر حکیم جی ہوں تو برا نہ مانے ہومیوپیتھک دوا کبھی کبھی ایک مرض میں نے بھی کھائی تھی لیکن یقین مانی وہ مرنے کے بعد فائدہ کرتی میں سمجھا تو کل میں نے ہومیوپیتھک دوا سے علاج کیا تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھک دوا سے یہ مرض دور نہیں ہوگا ابھی میں فوٹو کاپی کرانے کے لیے جا رہا تھا یہ فتح عالمگیری وغیرہ کا تو وہاں سے جب لوڈ کر آیا اسی موٹر سائیکل پر کل کی بات تو چھوڑی آج کی بات ہے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے قریب اس مسجد کے قریب تو دیکھ کے کر یہی ہے ایسے دیکھ یہی ہے میں نے اپنے قریبی سے کہا جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا کیا بیچارہ کہہ رہا ہے یہی ہے ان کے مولوی تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھی مت ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا کیوں بیچارے نکاح توڑتے رہتے ہیں اپنے اتنی حیرانی ہے ان کو بیچاروں کو اور میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ کل میں اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر سب سے مسافر کروں جو بھی آئے سب سے مسافر کروں اور کوئی پوچھے مولانا جرجیس یہ کیا کر رہے ہو میں کہہ دوں گا کہ نکاح توڑ رہا ہوں جب آدمی مر جائے اور جب اس کا علاج ہی نہ ہو اور مر جائے تو مر جانے کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد سے چھ گھنٹے کے بعد یعنی جب آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد چھ گھنٹے تک اس کے آزا آنکھ وغیرہ یا پوسٹ مارٹ دل کا یا کوئی چیز اگر نکال لی جائے تو نکال کر اگر کسی دوسرے آدمی کے جسم میں لگا دی جائے تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے مثلا مردے کی آنکھ اگر مرنے کے چھ گھنٹے کے سے پہلے پہلے نکال لیا جائے تو اور کسی اندھے کو لگا دیا جائے تو روشنی آ سکتی ہے اسی طریقے سے دل کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے پھیپڑوں کا معاملہ ہے تو ڈاکٹرز کی تحقیق یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد چھ گھنٹے تک اس کے جسم کا یہ آزاد نکالے جا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو میں ذرا آج آپریشن کر کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ مرض اگر پوسٹ مارٹم کروں گا تو وہ تو مرنے کے بعد ہوگا لیکن یہ چیز اب امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن سے اگر یہ مرض صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر اس کا انہوں نے جواب دیا اور یقیناً وہ دیں گے اس کا جواب اگر دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر پوسٹ مارٹم بعد میں ہو جائے گا ہم نے قرآن کو پڑھا ہم نے حدیث کو پڑھا اور سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا تھا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مذہب اس دین دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم پر مکمل کر دیا تھا اس وقت تک نہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے تھے ذرا زور سے کہیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذرا زور سے کہو رحمت اللہ علیہ دوستو بزرگوں ذرا غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو مکمل کیا تو اس وقت نہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا پتا تھا شافی رحمت اللہ علیہ کا پتا تھا نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا پتا تھا نہ امام محمد ابن حنبل کا پتا تھا اور نہ احمد رضا خان صاحب کا پتا تھا نہ امام جعفر صادق صاحب کا پتا تھا اور نہ علامہ نہ سنا اللہ کا نہ شوقانی کا کسی کا کسی کا کوئی پتا نہیں تھا تو اس وقت جب سن نو ہجری میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے بعد دا اینڈ قرآن بند ہو گیا یعنی پھر کوئی وحی نہیں آئی پھر حضرت جبرائیل کوئی آیت لے کر نہیں آئے قرآن کریم کی اس آیت کو جو آخر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیمل اسلام دینا اليوم اکمل تو لکم دین کم وہ اتمن تو متی تو لکم السلام دینا کیا نبی اليوم اکمل تم دین ہم نے آج میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا اليوم اکمل تم دین اے نبی میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا وہ اتمن تو نعمتی اور میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر اے نبی پوری کر واتمم تو علیکم نعمتی اور اپنے میں اور میں نے اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا اور لکم الاسلام دینا اور وہ میرے حبیب آج میں نے اسلام کو اب میں نے پسند کر لیا ہے ورضی تو لکم الاسلام دینا اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں تو علی اکمل تو لکم دینکم آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا یعنی اللہ کے نبی جناب محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام مکمل ہو چکا تھا اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی ہے کہ لکم دینکم اے نبی آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا جب نبی کے اوپر اسلام جو ہے مکمل کمپلیٹ طریقے پر نازل ہو گیا تو پھر یہ بتاؤ کہ دین دین کے اندر یہ زیادتی کس نے کی کہ اماموں کو داخل کیا جائے اور تم نے کسی ایک امام کی تقلید کو اپنا دخول جنت کا سبب سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہ کریں گے تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے ذرا غور کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا اور چاروں اماموں میں سے کسی امام کا پتہ نہ تھا کیا وہ اسلام انکمپلیٹ تھا یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب کوفہ میں پیدا ہوئے تب اسلام مکمل ہوا یا امام شافی جب آئے تب اسلام مکمل ہوا یا امام مالک جب آئے تب اسلام مکمل ہوا یا امام ابن حنبل جب پیدا ہوئے تب اسلام مکمل ہوا بتاؤ کون سا امام جب آیا تب اسلام مکمل ہوا اور اگر اسلام اس وقت اماموں کے پیدا ہونے کے بعد اگر مکمل ہوا ہے تو کوئی ماں کا لال کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو تو یہ تو بتا بتانے کی ضرورت کرے کہ اللہ کے نبی پر یہ قرآن آیت جو نازل ہوئی کہ میں نے اسلام کو مکمل کر دیا کیا جھوٹی تھی کیا اس وقت اسلام مکمل نہیں ہوا تھا اگر مکمل تھا تو پھر اماموں کو داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے دین دین کو کو میں ان اماموں جو ہے ہے داخل کرنے کی ضرورت کیا اور اگر مکمل نہیں تھا تو پھر یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کمپلیٹ اسلام پر نہیں بلکہ انکمپلیٹ اسلام پر ہوا تھا اگر امام ابو حنیفہ کے پیدا پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوتے تب مانا جاتا کہ اسلام مکمل تھا او یارو تم نے میرے نبی کی کتنی توہین کر ڈالی او یارو تم نے میرے رسول کو کتنا رسوا کر ڈالا ہے تم اللہ کے نبی کی توہین کرو تم اماموں کی پیدائش کے بعد اسلام کو کمپلیٹ مانو اور اس سے پہلے تم اس کو انکمپلیٹ کہو تو تم پکے مومن اور اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں اگر ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس سے نبی کی محبت چھلک رہی ہے ہم نے کہا کہ یہ بزدلی اگر اسی کا نام بزدلی ہے کہ ہم تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے پائیں گے اگر اسی کا نام بزدلی بزدلی ہے تو یہ میرے نبی کے اندر بھی تھی کیونکہ میرے نبی بھی مکہ والوں کی گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیا کرتے تھے اگر اسی کا نام بزدلی ہے تو جا میں بھی بزدل ہوں میرا نبی بھی بزدل اور جا کسی مفتی سے پوچھنا میری کیسٹ زیادہ علوم دیوبند اور ندوا میں بھیج دینا اور پوچھنا کہ مولوی جردیز نے کیا باقی اللہ کے نبی کو بزدل کہا ہے فوراً سے جواب آئے گا کہ چاروں برحق یہ نہیں آئے گا کہ مولوی جر جس نے غلط کہا ہے میں اتنی سی بات کہوں تو میں کافر نبی کی توہین ہو گئی اور تم نبی کے اسلام کو انکمپلیٹ اور امام ابو حنیفہ کی پیدائش کے بعد اس اسلام کو کمپلیٹ سمجھتے ہو چلو یارو تقلید اگر فرض ہی صحیح تو تمہاری امام کس کی تقلید کرتے تھے ارے وہ بھی تو مسلمان تھے تقلید مسلمانوں پر واجب ہے تو تمہاری امام پر واجب نہیں ہے امام ابو حنیفہ بھی تو رحمت اللہ علیہ وہ بھی تو مسلمان تھے انہوں نے کس کی تقلید کی چلو ٹھیک ہے انہوں نے جس کی تقلید کی تم اس کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو کیا ان کی تقلید کرنے میں اسلام نہیں پایا جا رہا ہے ارے امام ابو حنیفہ بھی تو کسی کے مقلد ہوں گے اگر مقلد نہیں تو پھر تو وہ اہل حدیث بیس ہو گئے غیر مقلد دو ہی چیزیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے کہ وہ مقلد تھے یا غیر مقلد اگر مقلد تھے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس کے مقلد تھے چلو چلو جس کے مقلد وہ تھے تم نے اس کی تقلید کیوں چھوڑی اور اگر وہ غیر مقلد تھے تو غیر مقلد تو ہم بھی ہیں کہہ دو کہ وہ اہل حدیث تھے ہم بھی اہل حدیث یہی تو یہ بائیس سالہ لونڈا جھگڑا کراتا ہے آ کر یہی تو آ کے پھنساتا ہے اسی لیے مئو بھنجن کی سرزمین پہ گئے کہنے لگی امام حرم کو بلا لو لیکن اس جسوا کو مت بلواؤ کا کیوں کہا نہیں اس کو مت بلواؤ اتنی موٹی فائل یا اللہ میں پولیس اسٹیشن پر گیا سی آئی ڈی والوں کی رپورٹ دیکھی یا اللہ اتنی موٹی فائل جھنڈا نگر میں لکھا اس میں کہ یہ ودیشی لڑکا آتا ہے ہتھیار لے کر آتا ہے اور پتا یہ اسلحہ لے کر آتا ہے نیپال کا رہنے والا نیپال سے آتا ہے میں نے کہا سی آئی ڈی والوں تمہاری نظر کرم کا بھی کیا کہنا کبھی کبھی تو تمہیں چھوٹی سی بات بھی آسمان پر پہنچا دو اور کبھی کبھی تمہیں ہمالیہ پہاڑ بھی ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آئے ہم نے کہا تم میری بات نوٹ کرو گے جو سی آئی ڈی والا یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ میں اٹاوا کا رہنے والا یا جھنڈا نگر کا رہنے والا ہوں وہ میرے حالات کو قلم بند کرے گا ہاں بات آگے نکل گئی علی او مکمل تو کم کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا مکمل کس کو کہتے ہیں یہ گلاس فرض کر لو suppose that this is a cup this is a glass یہ گلاس یہ گلاس گلاس کو پانی سے بھر لو پورا بھر لو اب اس کو کہیں گے مکمل پورا گلاس پانی سے بھرا ہو تو وہ کہلاتا ہے مکمل اگر اس پانی کے بھرے ہوئے گلاس میں کائنات کے رب کی قسم بوند بھی چلی گئی تو وہ مکمل نہیں ہے بلکہ نامکمل ہے یعنی اتنا زیادہ اس گلاس کو بھر لو کہ اس میں ایک بوند بھی اور جانے کی گنجائش نہ ہو تب وہ ہے مکمل علی ماٹ مل تو اے نبی میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا یعنی اتنا کمپلیٹ کر دیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اب اس میں بڑھوتری نہیں کی جا سکتی اس میں پڑھایا نہیں جا سکتا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے اسلام میں کچھ چیز بڑھا دی تو وہ مکمل نہیں بلکہ نامکمل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام مکمل ہوا تم نے امام ابو حنیفہ کو امام شافی کو امام مالک کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اور نہ جانے کتنے اماموں کو تم نے ان کے اندر داخل کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اللہ کے نبی کے دور میں تم نے مکمل نہیں سمجھا تھا ہم نے جب قرآن کو پڑھا ہم نے جب حدیث کو پڑھا تو سن لو ہم نے قرآن میں ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں نہ ہم نے کسی امام ابو حنیفہ کا نام پڑا نہ امام شافی کا نام پڑا نہ امام احمد ابن حنبل کا نام پڑا نہ امام مالک کا نام پڑا ہم نے ایمان لانے کے جو اصول پڑے ہیں وہ اصول بھی ہم نے یہ پڑھے کہ تم ان چھ سات چیزوں پر ایمان لاؤ المان تم نب اللہ و ملا تو اللہ ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور بعض روایات میں آتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہم نے ایمان اللہ بھی سیکھا تو ان سات چیزوں پر ان میں بھی تیرے امام کا نام نہیں ہے تو ہمیں بے ایمان بھی نہیں کہہ سکتا اگر ہم تیرے امام کی تقلید نہ کریں تو تو ہمیں کافر بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اسلام لانے کے لیے شرط ہے اشد اللہ الہ اشد اللہ محمد رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اللہ کی وحدانیت کو روپ کو مان لیا رسول کے رسالت کو مان لیا ایمان کی جہاں بات آئی ہم ہم نے پڑھ لیا تو منا بلا ملائی کتی و آخری ہم نے آخر تک پڑھ ڈالا ہم بائیمان بھی ہیں ہم مسلم بھی ہیں او یارو تم کلمہ بدلو تم اتنی مفصل اور مجمل کو مجمل اور مجمل کو بدلو یہ تمہاری کرم فرمائی ہے ہمیں تو وہ موضوع حدیث بھی نہیں معلوم تھی وہ بھی تمہاری مہربانی سے پتا چل گئی کہ امام ابو ابھی حنیفہ رحم اللہ سراج امتی کی امام ابو حنیفہ پا میری امت کے چراغ ہیں ہمیں تو یہ معلوم بھی نہ تھا یہ بھی ہمیں تمہاری کتابوں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ امام ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں اور یارو آؤ تمہاری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے غیر دوسرے مسلکوں کو چڑھانے کے لیے یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت کے دن قیامت سے پہلے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا ہے ان کو اور جب آسمان سے وہ دنیا پر جب دوبارہ بھیجے جائیں گے ان کی بیوی بھی ہوگی ان کے بچے بھی ہوں گے وہ بھی ایمان لائیں گے وہ بھی کلمہ پڑھیں گے وہ بھی اشد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیں گے تمہاری کتابوں نے ہمیں یہاں تک بتا دیا ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو بھی امام ابو حنیفہ کا مقلد بننا ہوگا وہ بھی جو عمل کریں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے وہ رسول کے امتی کا مقلد بن کر زمین پر آئیں گے وہ رسول کا امتی بن کر اس دنیا دنیا میں پیدا کیے جائیں گے یہ بھی ہمیں تمہاری کتابوں نے بتلا دیا ہے اور یارو ہمیں تو وہ باتیں بتلا دی ہیں جو ہمیں نہ معلوم تھی یہ تمہاری کتابوں کا احسان میں زندگی بھر نہ بھولوں گا یہ تمہاری کتابوں کا احسان جرجی سے زندگی بھر یاد رکھے گا آؤ تو صحیح کہنے لگے کہ بس یہ فتنہ پھیلانے آ جاتا ہے فتنہ ہم نے کہا ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی ہے اور وہ مجھ سے بات کہتے ہیں پھوپا چچا بڑا بھائی بڑی بہن جب ایک بات کہتے ہیں تب نہ لڑکا مقلد بنتا ہے کہتا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے اور ہم نے کہا کہ ہاں ہم مقلد ہیں ہم بار بار کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں جب ایک بار اجماع ہو گیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہو گیا قرآن کریم ایک ایسی کتاب تھی کہ جس کو ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا کہ اے نبی تجھے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ وسبت حسنا ہم نے تجھے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے کس کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نے صرف تجھے نمونہ بنایا ہے کسی اور بزرگ کو نمونہ نہیں بنایا ہے اے نبی ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اے نبی ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے سارے عالم کے لیے ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے ہم نے تجھے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے میرا نبی ساری کائنات کا امام بن کر آ چکا ہے ہمیں تقلید کرنا ہے ہمیں مقلد بننا ہے تو عرش والے نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقلد بنایا ہے کہا کہ تم ان کی تقلید کرو ہم اگر مقلد ہیں تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں ورنہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں اور یارو تم تو ہمیں غیر مقلد بھی کہتے ہو اور حوالے تم نے خوب ٹیپ ریکارڈ کیسٹوں میں کاٹ کاٹ کر چورا چورا کر دیے ہیں معلوم ہے ان کی ایک کیسٹ کسی طریقے سے ہاتھ لگی اور وہ بھی سن رہا ہوں تو بیچ سے بہت سی جگہ کاٹ دیا کاٹ کاٹ کے بھری گئی یارو یہ بزدلی تمہیں کس نے سکھائی الحمدللہ للہ جرجس کی کیسٹیں بھی بکتی ہیں تمہارے گھروں میں بھی ہیں اور تم ان کو سنتے بھی ہو ایک لفظ بھی کٹا ہوا تم نہیں پاؤ گے ہماری تو تین تین کیسٹیں بھی سن لو ایک لفظ بھی تم کٹا ہوا نہیں پاؤ گے تمہاری تقریر کی وہ دونوں پہلی ایک کیسٹ ہی میرے ہاتھ لگی وہ بھی آدھی کٹی آدھی سنی آدھی آئی اور آدھا کاٹ دیا گیا پتہ نہیں اس میں کون کون سے جملے تم نے لکھے اور پھر تم نے ہمیں غیر مقلد بھی کہا اور غیر مقلد کہنے کے بعد ہمارے عالموں کی کتابوں کے حوالے تم نے پیش کر کے کہا کہ مسئلہ نمبر ایک یہ مسئلہ نمبر دو یہ مسئلہ نمبر تین یہ اور اس میں لکھا کہ کہا کہ اہل حدیثوں کے یہاں کتا ہلا پاک ہے سور پاک ہے اور اس کی کھال پاک ہے اے چار عورتوں کے علاوہ جتنی عورتیں چاہے نکاح میں رکھ سکتے ہیں ایک ایک مسئلہ تم نے گنایا کتاب کا نام اور سفا اور حوالہ تم نے نہیں دیا کائنات کے رب کی قسم ہم سے اچھا فیصلہ کرنے والا تو دنیا میں دکھلا تو آؤ ہاں، میں بتلاؤں کہ اگر تو نے جس کتاب کا حوالہ دیا اور واقعی وہ علامہ مشوقانی ثنا اللہ برسری اور شاہور جو ہے اور علامت کی کتابوں میں موجود ہے حافظ قیم الجوزی رحم اللہ کی کتابوں میں موجود ہے جن کے تو نے حوالے دیے ہیں لا ان کتابوں کو میرے سامنے آج ہی دے کہ میں ان کتابوں کو آگ لگاتا ہوں اس لیے کہ میرا تو کوئی عالم ہی نہیں میرا تو کوئی بزرگ ہی نہیں اور بزرگ وہ ہے جس کو عرش والے نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اگر واقعی انہوں نے ایسی باتیں لکھی کتا جائز لکھا سور جائز لکھا ہے تو لاؤ میں دکھلاتا میں جلاتا ہوں ان کتابوں کو آگ لگانے کے لیے تیار اور اگر ہمت ہے تو جرت ہے تو آؤ میں بھی تمہاری پوری کوک شاستر اٹھا کر لایا ہوں آج میں تمہیں دکھلاؤں گا اور مجال ہے تو تو بھی اپنی کتابوں کو لے کر آ جا تو بھی اپنی کتابوں کو لا ہدایا کو لا در مختار کو لا شامی کو لا شرع وقایا کو لا فتح عالمگیری کو لا فتح قاضی خان کو لا اور تمام بزرگوں کی کتابیں لے کائنات کے رب کی قدم وہ حوالے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ حوالے میں تیری کتابوں میں دکھلاتا ہوں اور اگر تو نے واقعی اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو تو بھی اپنے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگا تو بھی اپنے بزرگوں کی کتابوں کو جلا دے اور اس کو بزرگ مان جس عرش والے نے جناب محمد بنا کر بھیجا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کا مولوی جرجیس تو اپنی کتابوں کو آگ لگا ہم تو مقلد ہم کیوں آگ لگائیں بچ جاؤ گے پھر تو ہم ہو گئے غیر مقلد ہمارا تو امام جناب محمد رسول اللہ ثابت ہو ہی گئے ہیں تم لے کر آؤ کتابوں کو ہم لاتے ہیں ہمارے پاس تو رکھی ہوئی ہیں تمہاری کتابیں ساری کتابیں یہاں موجود ہیں فتح و خان موجود ہے عالمگیری بھی موجود ہے سرزمین پر موجود ہے تم میری کتابیں لے کر آؤ مجھے دکھلاؤ میں مان لیتا ہوں یا پھر میں تمہاری کتابوں میں تمہارے حوالے دکھلاؤں تم مان لو اور آؤ تم بھی آگ لگاؤ ہم بھی آگ لگائیں تاکہ شخصیت پرستی ختم ہو جائے اور صرف امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں وہی بات تو میں نے پہلے کہی تھی وہی بات تو میں نے پہلے بھی کہی تھی لیکن یہ کیا کہوں کہ تم پتہ نہیں اپنی کتابوں کو سمجھتے کیسے ہوگے جب میرا جملہ نہیں سمجھ پائے ہو تو تم نے اپنی کتابوں کو کیسے سمجھا میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں اور جتنے بھی بزرگ ہیں تم اپنے بزرگوں کی کتابیں لے آؤ ہم بھی اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لے آئیں اور تم بھی آگ لگاؤ ہم بھی آگ لگائیں جو بچ جائے جو بچ جائے وہی برحق جو بچ جائے وہی برحق میں نے کہا تھا تم اپنے بزرگوں کی لاؤ بریلوی اپنے بزرگوں کی لائیں مالکی اپنے بزرگوں کی لائیں شیعہ اپنے بزرگوں کی لائیں اہل حدیث اپنے بزرگوں کی لائیں میں نے یہی تو کہا تھا کہ ساری دنیا کے مطلب والے اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لائیں اور آگ لگا دیں پھر اس کے بعد میں جو بچ جائے وہی برحق ہم نے کہا تھا کہ نہ ہنفیوں کا مذہب بچے گا نہ شافیوں کا نہ مالکیوں کا نہ اہل حدیثوں کا کسی کا نہیں بچے گا اگر بچے گا تو رب کا قرآن بچے گا مدینے والے کا فرمان بچے گا بچے گا تو قرآن بچے گا اور حدیث بچے گی یہ دونوں چیزیں بچیں گی اور ہم نے بلایا ہے تو قرآن کی طرف بلایا ہے ہم نے بلایا ہے تو مدینے والے کے فرمان کی طرف بلایا ہے یعنی میرا مسلک مسلک اہل حدیث زندہ باقی بچے گا اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث کی طرف تو بلاتا ہے اس کے علاوہ تو وہ کسی کی طرف بلاتا ہی نہیں ہے دوست اور بزرگوں تم نے سمجھا کہنے لگے کہ تم اپنی کتابوں کو لاؤ تو تمہاری کتابیں قرآن و حدیث ہے تم اس کو بھی جلاؤ گے یہ قرآن کو بھی جلاتا یہ حدیث کو بھی جلا رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں قرآن تو ایک ایسی مبارک کتاب ہے کہ اگر جلا بھی دیا جائے تو وہ جلا والی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ انا نزدل وہ رہنا لہو لہا دنیا والو تم قرآن کو میٹنے کا پلان بناتے ہو اور ہم قرآن کو زندگی بھر محفوظ رکھنے کا پلان بنا چکے ہیں تم قرآن کو تباہ کرنا چاہتے ہو ہم اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں انا نہنو نزل ذکر ہم ہی نے اس کو نازل کیا وہ ان لہو الحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے تو قرآن تو اگر جلاؤ گے تب بھی نہیں چلے گا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سینوں میں اور دلوں میں محفوظ ہے وہ قرآن تو ہاں میرے دوست اور بزرگوں قرآن کو آپ پڑھیے تو کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو یہی دیکھیں گے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی کہنے لگے کہ میرے امام نے بھی تو وہی بات کہی جو رسول نے کہی ہے تو میرے دوستو اگر میرے باپ مجھ سے کہیں کہ ایسے نماز پڑھو اور میرے باپ نے باپ کے کہنے پر نماز پڑھوں اور یہ کہوں کہ میں ایسے اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے باپ نے پڑھی ہے تو آپ کہو میں کہوں کہ میں اپنے باپ کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں ایک آدمی آیا ہے تم اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز پڑھتے ہو یا اپنے باپ کے طریقے پر کہ میرے باپ بھی تو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہی نماز پڑھتے تھے پھر تو ہر آدمی کی آپ تقلید کریں گے پھر امام ابو ہنی پر رحمت اللہ علیہ پر بینڈ کیوں لگ گیا یہاں سے ہٹ کر پھر اور کہیں آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو وہیں پر کیوں بینڈ لگ گیا میرے دوست اور بزرگوں سن لو آج تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تم نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو ایک آدمی ہے امام شافی کا ماننے والا مقلد ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سینے پر نیت باندھنا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رفول یدین رکو سے پہلے بھی ہے اور رکو کے بعد بھی ہے آمین زور سے اگر ایک شافی یہاں آ کر نماز پڑھے اللہ اکبر کہہ کر دیت سینے پر باندھا ہے جبکہ علیحدیز بھی سینے پر نیت باندھتا ہے اور شافی بھی باندھ رہا ہے کہتا الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم آمین آمین بھی بول رہا ہے رکو میں گیا اللہ اکبر رکو کر کے رکو میں گیا رف الدین کر کے رکو میں گیا رکو سے اٹھا سم اللہ لمن حمیدہ رف الدین کیا نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ تو اہل حدیث لگ رہے ہیں کیوں آپ نے تو ویسی ہی نماز پڑھی جیسے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں کہا نہیں میں رف الدین اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے امام نے کیا ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں رف الدین اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے امام نے کیا ہے میں آمین اس لیے بولتا ہوں کیونکہ وہ میرے امام نے کیا آمین کہی ہے میں سینے پر نیت اس لیے باندھتا ہوں کیونکہ میرے امام نے سینے پر نیت باندھی ہے اگر وہ یہ کہتا ہے تو کائنات کے رب کی قسم فتوا نوٹ کرو یہ الگ بات ہے کہ تم اپنی شریعت کے مطابق فتوا دو گے ہم جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق فتوا دیں گے وہ ایک مقلد ہے امام شافعی کا تم یہ کہو گے کہ اس نے امام شافعی کے مطابق نماز پڑھی ہو جائے گی اور میں فتوا یہ دیتا ہوں کہ ان کی اس کی نماز اگرچہ رفول کیا ہے اگرچہ آمین کئی اگرچہ سینے پر نیت باندھی ہے اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی اس لیے قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنی نماز پر آمینہ کے لال کی مہر کو نہیں لگایا اس نے اپنی نماز پر مہر لگائی ہے تو نبی کے امتی کی لگائی ہے امام شاپئی کی مہر لگائی ہے رفول بین کیا آمین بھی بولی سینے پر نیت بھی باندھی لیکن کہتا یہ ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میرے امام نے کیا ہے کعبے کے رب کی قسم اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی گرچہ رف الدین کیا ہو گرچہ بولی ہو ایک اہل حدیث جب نماز پڑھتا ہے اور سینے پر نیت باندھتا ہے رف الدین کرتا ہے اور آمین بولتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا سینے پر نیت اس لیے باندھی رف الدین میں نے اس لیے کیا اور آمین اس لیے بولے کیونکہ میرے امام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کا بھی یہی طریقہ تھا اس نے محمد کی مہر لگائی آمینہ کے لال کی مہر لگائی ہے تب اس کی نماز بار گائے قبول ہوگی جب تک کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کی مہر والی نماز نہ پڑھے اسی لیے تو میں نے کہا تم مفتی ہو تم فتوا دو اپنی شریعت کے مطابق اور مفتی کا معنی ہوتا ذاتی رائے مشورہ دینے والا اور اہل حدیث میں بڑے بڑے لوگ مدینہ سے پڑھ کے آتے ہیں چار چار سال حدیث کا درس لے کر آتے ہیں کلیت شریعہ اور لغا میں پڑھ کے آتے ہیں لیکن دیکھ لو کوئی بھی اہل حدیث اپنے آگے مفتی نہیں لگاتا ہے چار سال پڑھنے کے بعد بھی سعودیہ میں مدینہ کی ڈگری مدینہ یونیورسٹی کی ڈگری لینے کے بعد بھی وہ مفتی نہیں لکھتا ہے لیکن ہائے ہائے کر لیے ہر آدمی مفتی بنا پھر رہا ہے جو دو سال دیوبند پڑھ لے مفتی یا چار سال حدیث پیور حدیث پڑھ کے آتے اور اس بستی میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں مدفون ہیں اس بستی سے حدیث کی تعلیم لے کر آتے ہیں تو مفتی نہیں لگتا دیکھیے اسی جلسے میں انوائٹ تھے مولانا رضا اللہ عبد الکریم المدانی حفظ اللہ و اللہ کسی پریشانی کے سبب نہیں آ سکے لیکن ان کو بھی مولانا وہ لکھتے ہیں وہ بھی مفتی نہیں لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے یہ بیچارے دو سال پڑھ لیے مفتی کا کورس کا مفتی ہدایا پڑھائی جائے گی لگائے مفتی جو آدمی ہدایہ اور در مختار پڑے وہ شریعت کا فتبہ دے پائے گا شریعت کا فتبہ دے پائے گا ہائے ہائے کنویں میں چوہے کی دم کٹ کے گر جائے کنویں میں چوہے کی دم کٹ کے گر جائے تو سارے کنویں کا پانی نہ پاک اور کتا مر کے گر جائے تو پانی پاک ہائے ہائے یہ مفتی فتوا فتبہ دے گا غور کیجئے دوست اور بزرگوں تم نے کہا کہ غیر مقلد بھٹکتا رہتا ہے بھٹکتا رہتا ہے کہا کہ کبھی یہ کہے گا کبھی وہ کہے گا کبھی کہے گا کٹا لے کے میں بدائیوں میں چلا گیا کبھی کہ جبکہ میں نے یہ کہا میرے ساتھی کٹا لیے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہا کٹا لے کر وہ بدائیوں میں گھس گیا تو یہ کہا غیر مقلد ایسے ہی بھٹکتا رہتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ مقلد کیسے بھٹکتے رہتے ہیں آج کی میری تقریر کا موضوع یہی ہے فقہ حنفیہ شریعت محمدی ہے یا کوک شاستر صرف ایک ننگا ننگی عورت کا فوٹو لگانا باقی ہے بس اور کچھ نہیں یقین مانی آپ نے کبھی کبھی ہدایہ کے پرانے نسخے پڑے ہوں گے اس میں لکھا ہے ہمارے ابھی استاد محترم مولانا دنور صاحب نے بتایا ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ اس میں لکھا ہے ہدایت تو کل قرآن ہدایا قرآن کی طرح ہے قرآن کے مساوی ہے تو میں نے اس کا جواب دیا کہ وہ قرآن کی طرح نہیں ہے بلکہ کوک شاستر کی طرح ہے زمین بھی ہیا کر جائے بھی شرما جائے وہ چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اس کتاب کے اندر اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ ان کے معالموں نے یہ لکھا ہے اور اگر لکھا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے وہ انسان تھے ان سے غلطی ہوئی ہے لگاؤ آنکھ کیوں ہی لگاتے ہو تم بھی تو لگاؤ تم بھی تو کہو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہا و ربی کلا یو مینا ہتائی حکیموں کا پیما شجرا بین آئے نبی تیرے رب کی قسم اے رسول تیرے رب کی قسم اے و وربی کلا یو مینونا حتہ یو حکیموں کفیما شجرا بین اے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو بے بلا چھو چرا تسلیم نہ کر لیں عرش والا کہتا ہے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو بلا چھو چرا تسلیم نہ کر لیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں مجھے اگر تم صرف اتنا بتا دو کہ ہم سے دشمنی کس بات پر ہے ہمیں صرف اتنا آگاہ کر دو کہ ہم سے خفا کس بات پر ہو ہاں ہم آمین بولتے ہیں اس بات پر خفا ہو تو تمہارا خفا ہونا بیجا ہے اگر ہم رپول دین کرتے ہیں اس بات پر اگر تم مجھ سے خفا خفا ہو تو تمہارا خفا ہونا بالکل بیکار ہے اگر ہم سینے پر نیت باندھتے ہیں اس بات پر تم مجھ سے خفا ہو تو تمہارا خفا ہونا بالکل بیکار ہے ایک آیا بولا کہ تم آمین زور سے بولتے ہو جبکہ یہ چیز اللہ کے نبی جبکہ اس نے آ کر کہا کہ آمین بولنا بھی جائے تو نہ بولنا بھی جائے زور سے بولو تب بھی صحیح اور آہستہ بولو تب بھی صحیح ایک موقع پر اب ذرا سنیے گا میں یہاں بہار کی میں بات بتا رہا ہوں بہار کی بہار سائڈ میں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے میں دربھنگا ہی سے سیدھے یہاں آ رہا ہوں پانچ چھ روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میں ایک ایسی مسجد میں کچھ لوگ لے کر گئے کہ جہاں اہل حدیثوں کی تعداد صرف آٹھ یا دس تھی بس لیکن آٹھ لوگوں سے ملاقات ہوئی آٹھوں لوگ بڑے مشرہ اور خوب لمبی چوڑی داڑھی والے باشراہ تھے لیکن عالم نہیں تھے وہ لوگ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے جس میں ہمارے مقلد بھائی بھی نماز پڑھتے تو گئے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو ہم لوگوں نے سب نے آمین زور سے بول دی یہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن اور جا کے وہاں رپورٹ درج کرائی ہے ایسو کے ساتھ کہ ایسو اس سے کہ ہمارے یہاں کچھ گنڈے آتے ہیں اور وہ آمین زور سے بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ گنڈے آئے آتے ہیں اور وہ آمین بولتے ہیں ایسو بیچارہ غیر مسلم تھا وہ کیا جانے کہ آمین کیا ہوتی ہے اس نے پولیس والوں کو حکم دیا جاؤ پکڑ کے لاؤ تو ان گنڈوں کو کون ہے جو آمین کہتے ہیں اب پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو انہی لوگوں نے جو رپورٹ کرنے آئے بتا دیا کہ یہ یہ یہ یہ سب گنڈے اور اس میں میں بھی تھا اور لمبی لمبی داڑھی والے پولیس والے کہیں کہ یار یہ گنڈے تو نہیں لگ رہے ہیں کارے بھائی یہی ہیں آمین بولتے ہیں بہرحال حکم تھا ایسو کا اس کو پکڑ لیا سب کو ہم لوگوں کو لے گئے آٹھ دس کو چوکی جیل میں نہیں تھا چوکی تو ایسو جب آیا ہوا تھا اس نے دیکھا ایسے نہیں تو پولیس والوں سے کہا ابے بے حو کم بختوں کس کو پکڑنا ہے ہو تو ہم نے گنڈوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا تم ان کو کہاں سے لے آئے کہا سر یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہی تو گنڈے ہیں کہ ان کو بھی لے آؤ جنہوں نے بتایا وہ بھی لے آئے گئے سب لوگ آ گئے وہیں تو پولیس ایسو نے پوچھا کہ ارے بھائی تم نے انہی کی رپورٹ کرائی ہے کہا سر جی یہی لوگ تو گنڈا گردی کرتے ہیں میری مسجد میں آ کر آمین بولتے ہیں تو ایسو کو بڑا شک ہوا کہ آمین بولتے ہیں اس کا مطلب آمین کسی کا نام ہوگا یہ لوگ چڑتے ہیں تو ایسو نے کہا تو کیا آمین تمہاری اما کا نام ہے تو کہا نہیں سر تو کہا امین تو کیا تمہاری بہن کا بیٹی کا کس کا نام ہے تو تم چھوڑتے ہو کیا سر یہ تو کسی کا نام نہیں ہے کہا تیری ماں کا تیری بہن کا پولیس ایسو ہے کسی کا نام نہیں تھا تو چڑتے کیوں ہو میں گیا میں نے کہا ایسو صاحب آمین تو یہ بھی بولتے ہیں سر میں کان میں کہہ دیا ہم نے ہم نے کہا زور سے مطلب اتنی اتنے زور سے کہا کہ وہ بھی سن لیں اور لوگ ہم نے کہا سر آمین تو یہ بھی بولتے ہیں کہ ایسو بولو آمین یہ بھی بولتے ہیں آپ لوگ بھی آمین کہتے ہو سر جی وہ ہم لوگ آہستہ کہتے ہیں یہ لوگ زور سے کہتے ہیں کتری ماں کا تیری بہن کا جب تم بھی کہتے ہوئے بھی کہتے فرق کیا ہے تم آہستہ کہتے ہو وہ زور سے کہتے ہیں ہم نے کہا سر بتائیے یہی بات تو کہتے ہیں گنڈا گردی کرتے ہیں جاؤ تم آپ سے زور سے آمین بولو لکھ کے دے دیا اور آج تک اس مسجد میں جائیے مدھوبنی میں آج تک اس مسجد میں زور سے آمین ہو رہی زور سے آمین بولنے لگی گنڈا گردی کا فتوا لگائے ہمارے اوپر کہ یہ گنڈا گردی کرتے ہیں آ کر اور جبکہ کہتے ہی ہے کہ دونوں برحق جب آمین بھی بول زور سے بولو وہ بھی جائز آہستہ بولو وہ بھی جائز رپورٹ کرنے کیوں گئے ہو میرے دوستوں میرے بزرگوں ذرا غور کیجیے کہ ان لوگوں نے اسلام کو کہاں تک پہنچایا ایک طرف برحقیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف مقدمے بھی چل رہے ہیں آج دیکھیے مسجد پر آمین پر اور رف الدین کا جھگڑا بھی چل رہا ہے کہ یہ مسجد ہماری وہ کہتا ہے یہ مسجد فلاں کی وہ مسجد ہماری وہ فلاں کہتا ہے مسجد ہماری یعنی آمین اور رف الدین کا جھگڑا ان مسجدوں میں ہے جبکہ دونوں برحق جب دونوں برحق ہے تو جھگڑتے کیوں ہو تو جو امین زور سے بولتا ہے اس کو زور سے بولنے دو تم آہستہ بولتے ہو آہستہ بولو جھگڑتے کیوں ہو تم کیوں منع کرتے ہو کیوں روکتے ہو وہی کہا جا رہا ہے فلاں رب کلا مینونا حتائی حکیموں کا فیما شجرا بین آئے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں مان نہ لیں اے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ ایک سانس میں پچاس پچاس گالیاں تو دے جاتے ہو ایک سانس میں قرآن کی پچاس پچاس آیتیں بھی پڑ جایا کرو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے کچھ سیکھا ہے بولا یہ اناڑی کیسٹ میں لکھا ہے سنو گے آپ کیسٹ اس نے کہا ہے کہ یہ تو پورا مولوی بھی نہیں سند یافتہ بھی نہیں یہ اناڑی لڑکا آ گیا سند کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے تقریر میں کہہ رہا ہے حالانکہ میرے پاس اسی فائل میں سند موجود ہے مولویت کی بھی دیکھ لے عالم کی بھی دیکھ لے فاضل کی بھی دیکھ لے سند موجود ہے لیکن اور بزرگوں اگر کسی کو یہ نہ ماننے والا تو نہیں مانے گا لیکن اگر سند نہیں بھی ہوتی تو پھر فرق کیا پڑتا ہے بولا اناڑی ہم تو اناڑی ہیں سند نہیں تمہارے پالن حکانی کے پاس کون سی سند تھی جس کو تم عرش مولا پہ بٹھائے ہو حضرت مولانا علامہ قاری فلاں فلاں کا لقب دیتے ہو جس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے کہا کیا معلوم ہے اگر گھاس پر شراب گر جائے اور وہ شراب اگر کوئی بھینس کھا لے تو اس کا گوشت حرام اور کوئی کوا کھا لے اس گھاس کو تو وہ حلال وہ حلال کوا کھا لے تو حلال بھینس کھا لے تو حرام اس کا گوشت دوستو یہ انالی ہوئے یہاں انالی کہتے ان کو بھی ان کو تو علامہ کا لقب اور وہ تو تفیلی معلوم ہے تفیلی خود کہتے ہیں میں پہلے قوال تھا میں نے کہ بزرگ کا جھوٹا کھا لیا ایک بزرگ کا جھوٹا مجھے مل گیا تو یہ چیز مجھے مل گئی اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کا جھوٹا نہیں ملا ہے یہ خدا داد صلاحیت ہے جو اللہ نے مجھے دے دی ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دانت کھٹے ہوں تو وہ مجھ سے نہ جلے بلکہ اللہ سے جلے اس لیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے کسی بزرگ کی دی ہوئی صلاحیت نہیں ہے یہ خدا داد صلاحیت ہے اگر کسی کو اس تقریری صلاحیت پر اگر حسد ہے کی نہ ہے بغض ہے تو وہ مجھ سے نہ جلے اللہ اللہ تعالیٰ سے جلے کہ کیوں اس کو دے دیا یہ فساد کرنے والا بن گیا جھگڑالو بن گیا جاؤ اللہ سے کہو راتوں میں تحجد پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگو شاید تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں اور جو صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے چھین لی جائے تم تحجد میں دعائیں مانگو پڑھو جاؤ تحجد کے اندر دعائیں مانگو میرے دوست اور بزرگوں عرش والے نے میرے نبی کی شان بتاتے ہوئے فرمایا قل ان کم تم تو اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے نبی آپ فرما دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کن تم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو ان کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی تو پہلے میری پیروی کرو پہلے میری غلامی کرو پہلے میری تبا کرو یہ برکم لو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا دوستو میں نے کل بتایا تھا کہ یہ گھر میرا ہو اور تم اپنا نام نہیں ڈال سکتے آج میں تمہیں ایک اور چیز بتاؤں مجھ سے کچھ لوگوں نے لقب دیا ہے وہابی تو آج میں بتا دوں کہ میں وہابی ہوں رکابی نہیں نہ رکابی ہم نے دیکھی ہے نہ رکابی والوں کو ہم جانتے ہیں ہم وہابی اگر کسی نے وہابی کا لقب دیا تو بہت اچھا کیونکہ وہاب نام اللہ کا ہم اللہ والے اور اگر کوئی ہم سے کہتا ہے اہل حدیث اور ہم خود اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے لفظ اہل حدیث پر بھی اعتراض لگایا ہے کیسٹ میرے پاس ہے سن لیجئے کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں اس کا مطلب قرآن کو نہیں مانتے قرآن کو اگر مانتے ہوتے تو کہتے اہل قرآن ول حدیث ہائے ہائے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم داراللم دیوبند میں پڑھتے تھے کہ آپ چٹنی اور روٹی کھا کھا کر بچوں کا کھانا بھی چھینتے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں یہ اتنا نہیں معلوم کہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے جو آدمی اتنا مسئلہ خز نہ کر پائے وہ فتوا دینے کا حق رکھتا ہے فتوا دینے کا حق رکھتا ہے کل میں نے کہا تھا تو میرے اوپر بےچارے برس رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے ذہین لڑکے اللہ کا شکر ہے کہ میری ذہانت کا اعتراف تو کر لیا ہے کیسٹ موجود ہے کہ میں نے مجھے شبہ تھا کہ ایسے ذہین لڑکے کسی اسٹرائک میں نکالے جاتے ہیں اسکول سے اخراج ان کا ضرور ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ذہانت تو انہوں نے میری قبول کر لی ہے لیکن میں ان کی ذہانت قطعی قبول نہیں کرتا ہوں بیچاروں کی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں تو اس اسکول کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ جہاں میں ایک دن پڑھا بھی نہیں ہوں کہتے ہیں کہ اس اسکول سے نکالے گئے نکالا گیا تو چلو نکالا بھی جاؤں تو یہ کوئی جرم نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں استاد آپ ہیں میں شاگرد ہوں شاگرد بیٹا ہوتا ہے اور استاذ باپ ہوتا ہے تو اگر باپ پٹ جائے اور بیٹا نکالا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ اگر بیٹا نکلا اور باپ پہلے پٹ چکا ہے تو باپ پڑنے والا تھا تو بیٹا اگر نکالا گیا تو کوئی بڑی بات نہیں دوست اور بزرگ یہ کوئی بڑی چیز نہیں اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کو اس ذاتی جھگڑے سے کیا نسبت تھی چلو اگر ذاتی بات کہنا ہے تو پھر دین کے نام پر جلسے کیوں ہوتے ہیں پھر تو آپ ہماری برائی کرو میں آپ کی برائی کروں لیکن تم نے میری جماعت پر اعتراض لگایا ہے جماعت اہل حدیث پر اعتراض لگایا ہے اور جس جیت اس اسٹیج پر بیٹھا ہے کائنات کی رب کی قسم میں اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں لیکن جب جمعیت کی بات آتی ہے اور جماعت کی بات آتی ہے تو جماعت اہل حدیث کے لیے میں گردن کٹانے تک کے لیے تیار ہوں کیونکہ ہماری جماعت شخصیت پرستی کی جماعت نہیں ہے ہماری جماعت قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والی جماعت ہے اور حدیث نہیں بلکہ احادیث کی طرف دعوت دینے والی ہے صحیح حدیث کی طرف دعوت دینے والی ہے اور اگر ہم مطلق حدیث کہیں گے تو ایسی صورت میں تو ناف کے نیچے نیت باندھنا بھی جائز ہو جائے گا جس کی ایک ضعیف حدیث ہو اور گردن کا مسا بھی جائز ہو جائے گا جس کی ایک موضوع اور من گھڑت حدیث بھی نہ ہو اس لیے ہم احادیث کو نہیں احادیث صحیحہ کو مانتے ہیں صحیح احادیث کو پرکھنے کے بعد کسوٹی پر رکھنے کے بعد ہم اس کو مانتے ہیں ہم وہ نہیں مان لیں گے کہ امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے دور میں پیدا بھی نہیں ہوئے اور حدیث آ گئی ابو حنیفہ سراج امتی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میری امت کے چراغ ذرا غور کیجیے اور پھر اندازہ لگائیے والے نے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہاں سن لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پب حدیث میں ایک اہل حدیث کا بیٹا ہوں فرزند ہوں مجھے اہل حدیث مانے جنا ہے اور اہل حدیث کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ جواب دیتا ہے تو کائنات کے رب کی قسم اس پر بھی مدینے والے کی مہر ہوتی ہے یہ عرش والے کی مہر ہوتی ہے تم نے میری جماعت پر الزام لگایا کہ اہل حدیث یہ کیوں کہتے ہیں اہل حدیث اہل قرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے کیا یہ قرآن کو نہیں مانتے آؤ میں تمہیں قرآن کے حدیث ہونے کا ثبوت دوں عرش والے نے فرمایا ترجمہ تم کر لینا اپنا کلام دیکھ لینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوبی ائی حدیث بادہ لوگوں اس حدیث کے بعد یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کہا کہ آئے لوگوں حدیث اس حدیث کے بعد یعنی قرآن کو نازل کیا اللہ کہہ رہا اس قرآن کو کہ اس حدیث کے بعد اب کون سی کتاب تمہیں دوں کہ جس پر ایمان لاؤ گے